السلام علیکم students this is doctor Asir Ajmal with cognitive psychology lecture number 45 in other words this is my last lecture in the series of lectures on cognitive psychology. Today we'll try and put it all together in a meaningful whole. آپ کو یاد ہے جب ہم اسکیمز کے بارے میں آپ سے بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے ایک اسکیلٹن پہلے ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پھر ہم انفارمیشن بلڈ کرتے ہیں تو کچھ لیکچر شروع میں میں نے آپ کو اوور ویو دیا تھا اس فیلڈ کا تو آج ہم اسی ایکٹیویٹی کو دہرا رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں وہ سب کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں تاکہ وہ جو اسکیما ہے آپ کے ذہن میں کوگنیٹو سائیکالوجی کا اس میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پکی کی جائیں ابھی تک آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسیمولیشن کے ذریعے سیکھی ہوں گی اب میری خواہش ہے کہ آپ کچھ اکوموڈیٹ کریں اپنی ایگزٹنگ نالج کو اور چینج کریں in the light of what we have studied so cognitive psychology ہے کیا I am sure but this time you know the answer it is about knowing knowing about yourself and knowing about the world it is about knowledge it is about how knowledge is represented how it is structured ٹھیک ہے So, but it still is not just about an internal phenomenon. It has a wide scope and a broad range of things are experienced in this. From sensation to perception, from perception to learning, from learning to memory, from memory to imagery, from imagery to thinking and problem solving, from thought to language and finally to development of cognition یہ ہے وہ رینج جس کو ہم نے ایکسپلور کیا تو آئیے let's take recap of the entire field an overview summary اور what we have covered so far سب سے پہلے ہم نے سینسیشن کی بات کی آپ سے اور اس میں ہم نے کہا کہ جناب دو لیولز ہیں ایک ہارڈ ویئر لیول ہے ایک سافٹ ویئر لیول ہے ہارڈ ویئر لیول جو ہے اسے سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہم نیورو سائیکولوجسٹ نہیں ہیں ہم نیورو سائنٹسٹ بھی نہیں ہیں as cognitive psychologist we do not specialise in the inner working of the brain but we need to know enough about about structure about the hardware so that we can make can about the assumptions where ٹھیک ہے نا کوگریٹو Cognitive جو ہے وہ primarily software level understanding میں انٹرسٹیڈ ہے سو سب سے پہلے ہم نے اس میں برین اور نروس سسٹم پڑھا اور ساتھ ہی we looked at the structure and function of the eye and the ear اچھا اب آنکھ کے بارے میں اور کان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری وہ اس لیے کہ وہ ہارڈ ویئر کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ہمارے سافٹ ویئر کو بھی لمٹ کر دیتی ہیں اب جیسے ہماری آنکھ ہے وہ صرف جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں نا اسپیکٹ اسپیکٹرم اس کے کلرز دیکھ سکتی ہے ریڈ سے لے کے وائلٹ تک جو رینج ہے کلرس کی اس کو ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اور بہت سے کلرز ہیں میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ویسے اس رینج میں بھی سیون ملین یعنی ستر لاکھ کے قریب کلرز ہیں جن کو ہم نے بہت کم نام دیے ہوئے ہیں سات بیسک کلرز ہیں اور ان کے علاوہ کچھ چالیس پچاس مزید شیڈ لیکن ان سیون ملین کے علاوہ بھی billions of colours are actually there but our eye simply cannot see them ٹھیک ہے اسی طرح رات کو دیکھنے کے بارے میں بھی ہماری صلاحیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے بعض جانوروں میں ہم سے زیادہ ہے so these are the kind of things that limit our ability to see things اسی طرح کان بھی ایک خاص فریکوینسی کے اندر آوازیں سن سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں سن سکتا then we look at auditory and visual pathways کہ کان کن نروز کے ذریعے کون کون سی حصوں میں سے ہوتا ہوا دماغ کے انفارمیشن ہمیں پہنچاتا ہے اور وہ کس طرح دماغ جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے یہی چیز آنکھ کے ساتھ ہم نے کی کہ آئی کے اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپٹک نرو جو ہے وہ ویژل کارٹیکس تک انفارمیشن پہنچاتی ہے دین وی لک ایٹ دا نیورون اچھا اب نیورون جو ہے وہ ایک لحاظ سے بلڈنگ بلاک ہے ہمارے ہارڈ ویئر کا نیورون یعنی نرو سیل جو ہے وہ ایک ایسا مخصوص سیل ہے جو صرف انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور ٹرانسمٹ کرتا ہے in the form of electrical impulses تو ہمارا برین جو ہے وہ ایک چھوٹا سا الیکٹریکل آرگن ہے جس میں بجلی کے ذریعے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے اور billions and billions of neurons exist in our brain which together perform the function we all use for our survival and communication اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سیونٹی بلین نیورونز کی ایک ایک انڈیویجل نیورون کی ایکٹیویٹی ہمیں سمجھنے میں ہم اس قابل ہو بھی جائیں گے اس ایکٹیویٹی کو ہم سمجھ سکیں تو پھر بھی ہمیں ایک سافٹ ویئر لیول چاہیے انڈرسٹینڈنگ کا ٹھیک ہے نا یعنی ایک شخص ہے اسے فرض کریں کہ اسے کمپیوٹر پروگرامنگ کی ساری لینگویجز آتی ہیں پھر بھی اگر اسے ورڈ پروسیسنگ نہیں آتی تو وہ مائکروسافٹ ورڈ کو یا کسی اور ورڈ پروسیسنگ پروگرام کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر پائے تو یہ چیز ہے کہ ہارڈ ویئر کی نالج ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر کی بھی نالج دے اسے الگ سے سمجھنا ہو نیورون جو ہے وہ سائنپس کے ذریعے جو کہ گیپ ہوتا ہے chemical gap between two neurons دوسرے نیورون سے کمیونیکیٹ کرتا پھر ہم نے ڈیوڈ مار کے ایکسپیرمنٹس کی بات کی جو انہوں نے کیٹ کے برین کے ساتھ کیے بلی کے دماغ کے مختلف فنکشن جو ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے اور اس میں ایج اور بار انہوں نے ڈسکور کیے تو یعنی بلی کا دماغ جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے چیزوں کی ایجز کو اور ان کی اوور آل شیپس کو تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جناب اینیمل برین میں بھی ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز جیسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہیں لیول انٹرٹ level between the hardware level and the software levelled sensory memory sensory memory جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتی ہے بہت ہی کم ٹائم کے لیے وہ انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ انفارمیشن اسٹور کرتی ہے اتنی انفارمیشن اسٹور کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے وہ بہت ہی مختصر مدت میں زیادہ تر انفارمیشن جو ہے اس میں سے ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں وہ ہے ایک آئیکن اور دوسرا ایکو آئیکن جو ہے یا آئیکونک میموری جو ہے وہ ویژل سینسری میموری کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور ایکوئک میموری یا ایکو جو ہے وہ آڈیٹری انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے بہت مختصر مدت کے لیے اسٹور کرتی ہے اچھا یہاں پہ اب دو پیراڈائمس کا ہم نے ذکر کیا تھا ایک ہول رپورٹ پیراڈائم ہے ایک پارشل رپورٹ پیراڈائم کہ جب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کو جو بارہ حروف دکھائے گئے ہیں انہیں ان بیان کر دیں تو اکثر لوگ ان میں سے چار بیان کرتے تھے that was the whole report paradigm جب پارشل رپورٹ پیراڈائم کی بات ہوئی کہ اس میں ان سے کہا گیا کہ جب انہوں نے پوری وہ لیٹرز دیکھ لی ہے تو ان میں سے کوئی ایک رو بتا دیں تو وہ چار کی پوری رو بتا سکتے تھے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جناب وہ انفارمیشن تو ان کے پاس ہوتی تھی ساری لیکن وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر غائب ہو جاتی تھی پھر آڈیٹری پروسیسنگ میں ہم نے ڈائکوٹک لسننگ ٹاسک کی بات کی تھی آپ سے جس میں ہیڈ فون کے ذریعے اسٹیریو ساؤنڈ کو استعمال کر کے ایک کان میں ایک میسج آتا تھا دوسرے میں دوسرا آتا تھا اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جناب ایک پہ توجہ دیجیے تو اس کو استعمال کر کے ایک میموری کے بارے میں اور اٹینشن کے بارے میں ہمیں بہت سی انفارمیشن ملی پھر اٹینشن جو ہے جب ہم اٹینشن کی بات کرتے ہیں توجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم سافٹ ویئر لیول میں پوری طرح سے انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ماڈلس بنانے شروع کر دیتے ہیں اٹینشن کے تو اٹینشن جو ہے اس کے ماڈلس بنائے گئے کچھ فلٹر ماڈلس تھے کچھ کیپیسٹی ماڈلس تھے اور ان میں ہم لمیٹڈ کیپیسٹی اور باٹل نیک کی بات کرتے تھے کیوں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ دیکھ لیں ہم کسی چیز کو توجہ دے رہے ہیں اچانک کوئی شور مچانا شروع کر دیتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہم وہ چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس شور کی وجہ سے ہم اسے توجہ نہیں دے پاتے پھر بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو کام کریں تو اس میں ان کی توجہ بٹ جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اٹینشن کے مختلف ماڈلز بنائے گئے finally we came to a multi modality model جس میں ایڈجسٹیبل فلٹر ہوتا تھا یعنی بعض جگہ تو ہم کسی آواز پہ کسی فیچر پہ کسی ایک فزیکل فیچر پہ توجہ دے کے اٹینشن دینا شروع کرتے ہیں اور بعض اوقات میننگ جو ہے اس کی وجہ سے ہم اٹینشن دینا شروع کرتے ہیں تو فلٹر جو ہے وہ ایک لو لیول سے ہائی لیول تک ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اٹینشن کا اس کی مثال میں نے آپ کو کاکٹیل پارٹی فینومین کی دی تھی کہ آپ کسی فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ توجہ دے رہے ہیں وہ چھوٹے سے گروپ میں ایکسکیوز می ایک چھوٹے سے گروپ میں گپ شپ لگا رہے ہیں تو کہیں دور آپ کا کوئی نام لیتا ہے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی تو یہ اس اس چیز کی اگزامپل ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو توجہ تو نہیں دے رہے ہوتے لیکن سن ضرور رہے ہوتے ہیں اور اگر اس میں کوئی میننگ فل چیز یا کوئی انٹرسٹنگ چیز آ جائے تو ہم اپنی توجہ اس طرف موڑ دیتے ہیں تو اس پہ ہمارا کافی حد تک کنٹرول ہے that is what comes out of this پھر آٹومیٹسٹی کی بات ہوئی تھی کہ جناب بہت سے لوگ جو ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں مثلا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا ان سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دو کام ہوئے اور دونوں پہ آپ توجہ دے رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں مثلا گفتگو کرنا آٹومیٹک ہے اسی طرح ڈرائیونگ کرنا with enough practice becomes automatic تو یہ آٹومیٹسٹی کا کانسیپٹ ہے جس کو استعمال کر کے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بارہ دی کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو موبائل فون استعمال نہ کریں وہ اس لیے گو کہ آپ کو دونوں کاموں کی اچھی خاصی پریکٹس ہے موبائل فون جو ہے وہ فزیکل آپ میں ایک لمیٹیشن ڈالتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے استعمال کیا ہے اسے تو آپ کا اسٹیئرنگ پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس آ جائے کوئی ایمرجنسی آ جائے تو آپ بریک ٹائم پہ نہیں لگا سکیں گے آپ ارد گرد کی ٹریفک کو ڈسٹرب کریں گے اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریفک میں دوسروں کے لیے بہت زحمت کا باعث بنتے ہیں اور کئی دفعہ ایکسیڈینٹس بھی ہوتے ہیں تو اس میں جو اہم نام ہے اس ایریا میں وہ ہے ٹریسمن کے براڈ بینڈ اور نارمن یہ تین ہیں جن کے ہم نے ماڈل آپ سے ڈسکس کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہ تین نام ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے پھر ہم نے پیٹرن ریکگنیشن کی بات کی اب اٹینشن ہو گئی نا آپ نے ایک چیز کو توجہ دی ہاؤ ڈو یو نو یہ آبجیکٹ جو ہے وہ وہی آبجیکٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ڈو وی نو دس کیسے ہم ایک چیز کو پہچانتے ہیں تو اس میں ایک تو ٹیمپلیٹ ماڈل تھا ٹیمپلیٹ ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے بینک کی اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے نا اس میں کارڈ ڈالا تو وہ ایک ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے ایگزیکٹ ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو وہ مشین ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے ذریعے پھر آپ کو کیش ایشو کرتی ہے اسی طرح اگر آپ کسی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ٹیمپلیٹ ڈیولپ کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو بار کوڈ ہوتی ہے اس میں ایک ایگزیکٹ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ وہ مشین کریڈٹ کارڈ ریڈ کرنے والی یوز کرتی ہے تو لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جناب ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ ٹیمپلیٹ ماڈل استعمال کرتا لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ بہت سی ویریشنز ہوتی ہیں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے مثلاً ایک لیٹر کو لے لیں لیٹر اے ہے وہ مختلف فونٹس میں لکھا جاتا ہے تو ہم مختلف فونٹس میں بھی اسے پہچان لیتے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپلیٹ میچنگ نہیں یوز کرتے ہم غالباً فیچر کرتے ہیں ہم کسی چیز کے فیچرز کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر انہیں اکٹھا کر کے ایک لیٹر بناتے ہیں اپنے ذہن میں اور یہ ہوتی ہے میچنگ لیکن اس میں پھر ورڈ سپیریورٹی افیکٹ بھی تھا کہ مثلاً جو ورڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ہم اس لیٹر کو کتنی جلدی تو اس سے کچھ لگنی شروع کر دی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی کہ ہم پہلے جنگل کو دیکھتے ہیں بعد میں درخت کو پہچانتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں جناب پہلے ہم درختوں کو دیکھے ہم جنگل کا تو اس پیرل اب ہم ڈفرینٹ لیول پہ ہمارا ذہن پروسیس کر رہا ہوتا ہے ہم جنگل کو بھی دیکھتے ہیں اور درخت کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں دونوں کو پروسیس کرتے ہیں اسی طرح ہم ورڈ کو بھی دیکھتے ہیں اور لیٹر کو بھی دیکھتے ہیں اور فیچر کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ تینوں جو ہیں عمل ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے so that was what was called parallel distributed processing اور نیورل نیٹورکس اور یہ میکلینڈ اینڈ رومل ہارٹ کی کانٹریبیوشن ہے یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے پھر ہم آئے ورکنگ میموری پہ تو اٹینشن کی جب بات ہوئی اس کے حوالے سے پیٹرن ریکگنیشن کی ہوئی اور پھر کہ ہمارے پاس جو کام کرنے کے لیے میموری ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور اس میں کچھ اٹینشن کا بھی رول ہے لیکن جو ہماری شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری ہے وہ کو اٹھارہ سیکنڈ کے قریب اس کی لائف ہے اور اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ ہے میجک نمبر سیون پلس اور مائنس ٹو یعنی پانچ سے لے کے نو تک اس میں چیزیں آ سکتی ہیں ایک وقت میں اس سے زیادہ نہیں آ سکتی یہ کانٹریبیوشن تھی ایک سائیکولوجسٹ کی جن کا نام ہے ملر اور ملر نے یہ کانسیپٹ دیا اور انہوں نے کہا جناب یہ نمبر سیون جو ہے یہ ایک میجک نمبر کی طرح میرے سامنے آ جاتا ہے جب بھی میں شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کو دیکھ پھر شارٹ ٹرم میموری میں ہم نے ڈکے اور انٹرفیئرنس کانسیپٹ کی بات کی کہ کیا ٹائم کے ساتھ وہ خود ہی ڈکے کر جاتی ہے یا انٹرفیئرنس کی وجہ سے اور چیزوں کے آنے کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس ہوتی تو دونوں کے لیے ہمیں ایویڈینس موجود ہے پھر آئیڈیا آیا اسپریڈنگ ایکٹیویشن کا اسپریڈنگ ایکٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جسے ہم اپنے ذہن میں لائے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے کانسیپٹ ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری شارٹ ٹرم میموری میں اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے پھر ایک کانسیپٹ تھا ایگزیکٹو فنکشن کا ایگزیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے جو ڈسائڈ کرتا ہے کہ جناب اس چیز کو اٹینشن دینی ہے اس کو نہیں دینی اس کو اتنی اٹینشن دینی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ تھنکنگ اینڈ ڈسیزن میکنگ جو ہے وہ بھی اسی ورکنگ میموری میں ہوتے ہیں یہ process then we talk at length about long term memory and we know that our different kind of long term memory we talk about procedural versus semantic memory procedural memory کیا ہوتی ہے پروسیجرل میموری یہ ہوتی ہے کہ جناب جیسے میں نے آپ کو امنیزیا کی مثال دی کسی شخص کے اردو فلم میں ہوتا ہے نا کسی شخص کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ بھول گیا اور بیس سال کے بعد دوبارہ جب اس کے سر پہ چوٹ لگی تو اسے ماضی کی ساری باتیں یاد آ گئی اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ یہ تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے سیمینٹک میموری جسے ہم کہیں وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے اس کی فیملی کہاں رہتی تھی وہ کیا کرتا تھا لیکن وہ کپڑے بدلنا نہیں بھولتا یہ ابلٹی گو کہ اس نے بچپن میں سیکھی تھی چوٹ لگنے کے باوجود اس میں رہتی ہے وہ دانتوں کو برش کرنا بھی نہیں بھولتا وہ بالوں کو کنگھی کرنا بھی نہیں بھولتا تو یہ چیزیں جو ہیں دیز آر ایکچولی ریئل کہ سیمینٹک اور پروسیجرل میموری میں فرق ہوتا ہے memory for meaning and memory for procedure اسی طرح ایپیسوڈک میموری ہوتی ہے جس میں واقعات ہوتے ہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں یار میری میموری بڑی خراب ہے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا مجھے یاد ہی نہیں تو یہ کوئی اتنی اب نارمیلٹی نہیں ہے ایپیسوڈک میموری جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی اچھی ہو زیادہ تر لوگوں کی ایپیسوڈک میموری خراب ہوتی ہے اور اس کی بھی وجہ ہے اگر ہمارا مائنڈ یہ ساری چیزیں یاد کرنی شروع کر دے جو ہمیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سی تکلیف دہ واقعات بھی ہیں بہت ان پلیزنٹ ہیں تو ہمارا جینا دو بھر ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے جو سمجھنی ضروری ہے کہ میموری کی اگر کچھ لمیٹیشن ہیں تو وہ قدرت نے جان بوجھ کے ایسا رکھا ہے ایک مسئلہ ہے اس میں پھر ہم نے یہ بات کی کہ لانگ ٹرم میموری میں انفارمیشن کیسے انکوڈ کی جاتی ہے وہ لینگویج کی فارم میں ہوتی ہے یا امیج کی فارم میں ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری میں آپس میں کیا تعلق ہے کیونکہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم نے اگر پہلے وہ دیکھی ہوئی ہے اور پہلے اس کا کانسیپٹ موجود ہے تبھی ہم اسے پہچان پائیں گے تو ہم لانگ ٹرم میموری میں سے ہماری جو ورکنگ میموری ہے وہ انفارمیشن نکالتی ہے جو باہر کے ماحول میں چیز ہے اس کو بھی ورکنگ میموری میں لے کے آتی ہے دونوں کو کمپیئر کرتی ہے پھر انہیں کرتی ہے اور یہاں نیورل نیٹورکس یا پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا پھر رول آتا ہے کہ کس طرح ایکٹیویشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے اور لانگ ٹرم میموری سے پھر شارٹ ٹرم میموری میں نیٹورک کی طرح پھیلتی ہے اور اس میں ایک اہم نام اینڈرسن کا ہے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے میں نے کہا پہلے لیکن اینڈرسن کا نام یہاں بہت امپورٹنٹ ہے then we talk about categories and concept کہ ایک کوئی بھی گروپ ہے جیسے ہم نے برڈس کی بات کی تھی فرنیچر کی بات کی تھی group of things how do we store it in mind how do we understand these to be different groups that are similar in some essential features اس کے لیے ایک پروٹوٹائپ ماڈل کی بات ہوئی تھی جس میں کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کے سب فیچرز کی ایوریج نکالی جاتی ہے اور وہ ہمارا مائنڈ اسٹور کرتا ہے then we also entertain the idea of exemplar models کہ نہیں جناب ہمارے ذہن میں پروٹوٹائپس نہیں ہوتے بلکہ ایکچوئل ایگزامپلز ہوتی ہیں امیج فارم میں ان چیزوں کی جیسے برڈ کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک چڑیا آئے گی یا کوا آئے گا تو ایگزامپلز آئیں گی exemplars mean examples actual image examples of پھر بات ہوئی تھی کی کی اور جو ہیں these are mega knowledge structure کہ نہ تو ہم انفارمیشن کو پروٹوٹائپ میں نہ ہی ایگزامپلار میں بلکہ اس کی بہت ساری انفارمیشن اس کے بارے میں لینگویج بیسڈ انفارمیشن اس کے بارے میں پکچر ایگزامپل طرح طرح کی چیزیں اسٹور کرتے ہیں اور یہ اسکیما جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے تھرو اسمولیشن اینڈ اکوموڈیشن جس کی ہم بار بار بات کر چکے ہیں اور اس کی جو اپلیکیشن ہیں وہ ہمارے اسٹڈی میتھڈ میں بھی ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا P Q four R method جس میں ہم ریویو کرتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے ایک اسٹڈی میتھڈ ہے اور اس کے بعد کوشچنس تیار کرتے ہیں اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کوشچنس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ریڈ بھی ہے اس میں ریسائٹ بھی ہے اس میں ریویو بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہم P Q four R method میں کرتے ہیں اور میتھڈ آف لوسائی کی بات ہوئی تھی جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ایک اپنے تصور میں ایک واک کریں اور ایسی اپنے تصور میں ایسی جگہ پہ واک کریں جو آپ اکثر کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ڈفرینٹ آبجیکٹس آپ کو اپنے امیج میں نظر آ رہے ہیں ان میں وہ چیزیں چھپا دیں جو کہ آپ نے یاد کرنی تو جب آپ اپنی امیج میں دوبارہ واک کریں گے تو ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کے آپ وہ لسٹ یاد کر سکیں گے اس کو ریکال کر سکیں گے تو اسکیمرز پروٹوٹائپس اور ایگزامپلرز میں جو اہم نام ہے وہ روش کا نام ہے اور پھر باٹلیٹ کا نام ہے then we talk about imagery imagery کیا چیز ہے سیئنگ ود ونس مائنڈ یعنی ہم جو آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں اس کو ہم امیجری کہتے ہیں اور اس امیجری کے جو انڈر لائن ہیں ہیں ان ان کو کو ہم ہم مینٹل مینٹل امیجز امیجز کہتے نے دیکھا ہے کہ روٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہم انہیں مینپولیٹ کر سکتے ہیں پھر سائز جو ہے ان امیجز کا وہ بھی ایک ریالٹی سے کورسپونڈ کرتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مینٹل اسکرین پہ پروجیکٹ ہوتا ہو جس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دی تھی آپ کو امیجری کے لیکچر پھر اسی طرح امیج کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے سائز پہ ڈپینڈ کرتی اگر ہم نے ایک بہت چھوٹا امیج اپنے ذہن میں بنایا ہے تو اس کی ڈیٹیل ہمیں زیادہ نہیں مل سکے گی لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں ایک بڑا سا امیج بنائیں گے تو اس کے فیچرز بہت آسانی سے اور اس کی ڈیٹیلز بہت آسانی سے ہم تلاش کر سکیں پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ لوکیشن جو ہے جگہ اسپیشل انفارمیشن وہ امیجری شاید ڈیٹیل اور سائز امیجری سے مختلف ہوتی تو اس کے لیے بھی کچھ ایکسپیرمنٹس آپ کو بتائے تھے and we also discussed hierarchical nature of images کہ کس طرح امیجز جو ہیں وہ ایک آرڈر میں ہوتے ہیں ہائرارکی جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکولوجی میں بہت اہم کانسیپٹ ہے ہائرارکی کیا ہوتی ہے جیسے ایک ملک کا نظام ہوتا ہے نا کہ اوپر صدر ہے پھر وزیر اعظم ہے پھر وزراء ہیں پھر فیڈرل سیکریٹریز ہیں پھر جوائنٹ سیکٹری ایڈیشنل سیکٹریز ہیں جوائنٹ سیکریٹریز ہیں ڈیپوٹی سیکٹریز ہیں سیکشن آفیسرز ہیں تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ ایک ہائرارکی میں ایک آرڈر میں اس کی ارینجمنٹ ہوئی تو امیجز بھی جو ہیں وہ ہائرارکیکل آرڈرنگ اس کی ہوتی ہے اس کے بارے میں مختلف ایکسپیریمنٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے then we talk briefly about eidetic imagery eidetic imagery کا مطلب ہے پرفیکٹ امیجز ایسے پرفیکٹ امیجز جو ریالٹی کے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ پکچر جیسے ہم فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں نا یہ وہ ہوتی تو آئیڈیٹک امیجری میں جو دو نام تھے ایک انیس شیخ کا جنہوں نے اس کی کوگنیٹو پہ بہت ریسرچ کی ہے the Pakistani psychologist based in اور دوسرے اختر آسن اختر احسن جو ہیں انہوں نے آئیڈیٹک امیجری کی اپلیکیشن سائیکو تھراپی میں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہر امیج کے ساتھ ایک باڈیلی کمپوننٹ بھی ہوتا ہے مثلا اگر آپ کا کوئی پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوا تھا تو اس کے امیج کے ساتھ اگر آپ نے اینگزائٹی فیل کی تھی یا ڈپریشن فیل کی تھی وہ بھی امیج کے ساتھ لنک ہوتی ہے ایک باڈیلی کمپوننٹ ہوتا ہے پھر ایک میننگ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے انٹرپریٹ کیا تو یہ تین کمپوننٹ ہوتے ہیں جو اختراسن کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آئیڈیٹک سائیکو تھراپی کی ٹیکنیک انہوں نے ڈیولپ کی اور امیجری میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ اسٹیو کازلن کا ہے جنہوں نے زیادہ تر ایکسپیرمنٹ ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی لیبوریٹری میں کیے اور ہمیں اتنا کچھ امیجری کے بارے میں بتایا then we talk about psycholinguistics psycholinguistics میں ہم نے بات کی لینگویج اور تھاٹ کے ریلیشن شپ کی but we also wanted to understand language in some depth so we look at grammar اور گرامر کے تین میجر کمپونیٹس ہوتے ایک ساؤنڈ ریلیٹڈ ہے دوسرا اسٹرکچر ریلیٹڈ ہے اور تیسرا میننگ ریلیٹڈ ساؤنڈ ریلیٹڈ سے کیا مراد ہے کہ اب جیسے ایک لفظ ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کو کیسے بولنا ہے اس میں کون کون سی ساؤنڈس اسٹرکچر کیا ہے کہ ورڈس کی ترتیب کیا ہے الفاظ کو کس ترتیب میں لگانا ہے مثلا انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں فرض آپ سے کہوں یو اسپیک انگلش تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے لیکن جب میں نے سوال بنانا ہے تو میں کہوں گا ڈو یو اسپیک انگلش تو یہ اسٹرکچر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اردو میں ہم ایسے نہیں کرتے اردو میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر میں اسی جملے کو یوں بولوں کہ آپ اردو بولتے ہیں تو جب میں نے اس کا سوال بنانا ہوگا تو میں کہوں گا کیا آپ اردو بولتے ہیں تو کیا لگانے سے وہ جملہ جو ہے وہ کوشچن میں تبدیل ہو جاتا ہے سوال میں بدل جاتا ہے تو ہر لینگویج کا اپنا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے اور پھر میننگ کہ میننگ جو ہے وہ ورڈز کا کیا ہے اور وہ سیکھنے سے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو sound structure and meaning these are the three fundamental concept of a grammar اور ایک بات ہم نے کی تھی کہ لینگویج جو ہے وہ انسانوں میں یونیورسل ہے ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں لیکن لینگویجز شیئر سرٹن کیریکٹرسٹکس ہر لینگویج کی کوئی نہ کوئی گرامر ہوتی ہے چاہے وہ لکھی گئی ہو چاہے وہ رٹی گئی ہو یاد کی گئی ہو یا نہ کی گئی لینگویج کی ایک گرامر ہوتی ہے جو بچہ جیسے ہم نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں دیکھا تھا اپنے پہلے تین چار سالوں میں زندگی کے بہت اچھی طرح سے سیکھ جاتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی superiority of human language to animal language animal communication اس لیے میں اسے اینیمل لینگویج بھی نہیں کہوں گا جس طرح اینیملس کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ لینگویج نہیں ہوتی لینگویج میں جیسے اس طرح کے شعر نہیں ہوتے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا اینیمل کمیونیکیشن میں اس طرح کے شعر نہیں ہوتے یہ انسان ہی کر سکتا ہے اور پھر لینگویج میں ایک اور چیز ہے وہ ہے کمپیٹنس ورسز پرفارمنس کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی جو لنگوسٹک ابلیٹیز ہیں ان کا اظہار نہیں کر پاتے لیکن ان میں وہ ابلیٹیز ہوتی ہیں and we also talk about productivity and regularity کہ ایک لینگویج جو ہے اس میں آپ لامحدود تعداد میں جملے بنا سکتے ہیں لیکن اس انفینٹی کے باوجود کچھ رولز ہوتے ہیں جنہیں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ان لمٹس میں رہ کے جملہ بنانا پڑتا ہے اور لینگویج ڈیولپمنٹ میں اور لینگویج کی جو سائیکالوجی ہے اس میں سب سے بڑا نام چومسکی کا ہے finally we talk about cognitive development cognitive development کیا ہے یہ جو سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے کوگنیٹو سائیکولوجی میں یہ ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے how does it develop how does the child acquire the ability to know how does the child acquire the ability to learn how does the child acquire the ability to think and how does the child acquire the ability to speak تو اس میں ہم نے پیاجے کی بات کی تھی یو پیاجے سوئس اے بایولوجسٹ فلاسفر اسٹڈی ڈز اون چلڈرین اسٹیج تھوری پیاجے کی کانٹریبیوشنز کو مانتے ہوئے ہم نے کہا کہ جناب ان کے وقت سے اب تک بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس میں اور لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو پیاجے کی کریٹیسائز کیا so those criticisms and go hand in hand then we talk about language development کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ چند الفاظ سے شروع ہوتا ہے دو یا تین الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور پھر فرفر بولنا شروع کر دیتا ہے پانچ سال کے بچے کی لینگویج جو ہے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے as compare to that of one and half year old as you so the lecture on cognitive development then we talk about social development جس میں جینڈر ڈفرینس کی ہم نے بات کی تو جینڈر ڈفرینس پہ سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ ایلینئر میکبی نے کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب لڑکے شروع سے ہی لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکیاں شروع سے ہی لڑکیاں ہوتی ہیں تو یہ جو آزادی نسواں اور اکوالٹی اور یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے نا ہم کسی کے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم صرف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف پیدا کیا ہے اور ان میں مختلف ٹینڈنسیز اور ٹرینڈز اور کیپیسٹیز رکھی اچھا یہاں پہ ایک وارننگ میں دوں گا کہ جتنی بھی ہم کوگنیٹو سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں اور ایون جینڈر ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں اس میں انڈیویجل ڈفرینس کا بھی خیال رکھیے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے اپنی جگہ لیکن generally speaking boys will be boys and girls will be girls اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہی ہے کہ جناب جیسے لڑکے جو ہیں وہ اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور گزارنا پسند کرتے ہیں لڑکیاں اسی طرح اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں اور گزارتی ٹھیک ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے کلچر میں وہ شادی اور ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے اور ویسٹرن کلچر میں وہ ڈیٹنگ اور کورٹ شپ کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت نسبتاً ایک دوسرے کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا لیکن یہ ایک بہت محدود وقت ہے بہت مختصر وقت ہے ایک انسان کی زندگی میں اور زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنی جینڈر کے ساتھ ہی گزرتا ہے even after marriage men prefer to spend time with other men women prefer to spend time with other and when this doesn't happen there are lots and lots of arguments and fights اس کی وجہ بیسکلی یہ تھی جو ایلین اور میکبی نے ڈسکور کی کہ لڑکا جو ہے وہ شروع سے ہی رول بیسڈ تھنکنگ کرتا ہے رول بیسڈ ریلیشن شپ بناتا ہے اس کی جو گیمز ہیں اس کی جو اسپورٹس ہیں اس سب میں رولز ہیں اور رولز کی وائلیشن جو ہے اس فاؤل ہے اس کی پینلٹی ہوتی ہے لڑکے کی گیمز لڑکی کی گیمز میں اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ کوئی فاؤل نہیں ہوتا اور کوئی پینلٹی نہیں ہوتی اور کوئی رولز بھی نہیں ہوتے مثلاً ایک لڑکی جو ہے وہ ایک گڑیا کا گھر بناتی ہے اور اپنی فرینڈ کو انوائٹ کرتی ہے پھر وہ دونوں کہتی ہیں کہ اچھا چلو مل کے چائے پیتے ہیں اور دوسری کہتی ہے نہیں میں چائے نہیں میں تو کھانا کھانا تو اب وہ پلیٹیں نکالیں گی چمچیاں رکھیں گی پیالیاں رکھیں گی کھلونے سے وہ گڑیا کا کھیل کھیلیں گی اور اس کھیل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی رولس نہیں ہے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں وہ کیوں کہ girls play relationship games and in relationship games they try to build a relationship لڑکی کی گیم میں آپ نے یہ بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی بچی کو نکال دیا جائے کہ یہ تو رولس فالو نہیں کر لیکن لڑکوں کی گیمز میں اگر کوئی لڑکا ڈفرینٹ ہے وہ کہتا ہے میں نے اس طرح نہیں کھیلنا اس طرح کھیلنا ہے تو لڑکے کہیں گے اس پہ ہنسیں گے اور اسے باہر نکال دیں so that is something that we learned from our study of gender differences. Now, finally, I want to talk to you about the approach, the information processing approach that governs cognitive psychology. How do cognitive psychologists operate? How do we work? If you want to be a cognitive psychologist, what is the way to become one? تو ہمارا میتھڈ جو ہے جناب بڑا سمپل ہے سمپل ہے کیونکہ مشکل لگ رہا ہوگا جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں شاید آپ کو اکثر مشکل لگے ہوں لیکن concept simple we start by theorizing ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ایک تھیئری بنا کے ایک ماڈل بنا مثلاً کہ جناب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اردو زبان جو ہے اردو زبان بولنے والے جب انگریزی بولیں گے تو ایک لفظ کو آپس میں کنفیوز کریں مثلا وہ لفظ ہے کل کل جو ہے وہ ہم گزشتہ کل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور آنے والے کل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انگریزی میں دو مختلف الفاظ استعمال ہوتے یسٹرڈے گزشتہ کل کے لیے ٹمورو آنے والے کل کے تو اکثر جو اردو اسپیکرز ہیں وہ جو بہت اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں میں نے ان سے سنا ہے کئی دفعہ ٹمارو آئی وینٹ سم تو میں بڑا حیران ہوا کہ ٹمارو تو مستقبل کے لیے استعمال تو مجھے خیال ہے نہیں یہ جب اردو کے کل کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس کا ماڈل بناتے ہیں مثلا تو تھھیری کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کی جو ایگزٹنگ لینگویج ہے آپ کی جو مدر لینگویج ہے مدر ٹنگ ہے وہ انفلوئنس کرے گی کہ آپ اپنی سیکنڈ لینگویج کو کس طرح سے ادا کرتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مجھے ہمیشہ اپنی اردو پہ بہت فخر رہا میں ایک پنجابی ہوں لیکن اردو زبان سے مجھے شدید محبت ہے شاید اتنی ہی جتنی پنجابی زبان سے مجھے محبت تو میں بہت فخر سے کہتا تھا کہ جناب میں تو بالکل اہل زبان کی طرح اردو بولتا ہوں تو ایک اہل زبان بچے سے جب میں نے بات کی تو اس نے ایک دفعہ مجھے پکڑ لیا میں نے اسے کہا بھائی وہ کھیل رہے تھے تو میں نے اسے کہا بھائی تم یہ تو نانا کرو تو اس نے کہا یہ نانا کرو کیا ہوتا اردو میں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نہ کرو اب ایک پنجابی اسپیکر جو ہے وہ یہ یوز جو ہے کہ اعتنانہ کر کار اس کو اردو میں جب کنورٹ کرتا ہے تو اس کو ڈراپ دوسرا نہ جو ہے اس کو ڈراپ نہیں کرتا اکثر اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح پکڑا جاتا ہے جو نیٹو اسپیکر ہوتا تو ہم ایک تھیری بنا سکتے ہیں ایک ماڈل بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایگزٹنگ لینگویج ہے وہ آپ کی فیوچر لینگویج پہ یا سیکنڈ لینگویج پہ یا تھرڈ لینگویج پہ اثر انداز ہوتی اسی طرح اردو اسپیکرز جو ہیں وہ پنجابی کی ٹونز کو ادا نہیں کر سکتے مثلا میرے ایک دوست ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہیں اور وہ پنجاب پولیس میں کام کرتا تو وہ ایک دفعہ ایک تھانے کی انسپیکشن کر رہے تھے تو انہوں نے تھانے دار کو کہا اوے اپنا ٹڈ اندر کرو تو پنجابی بولنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس اس مثال کو دیکھتے ہوئے سب جو تھے پولیس والے وہ ہنسنے لگ پڑے تو انہوں نے کہا جی ٹڈ نہیں ہوتا ٹیڈ ہوتا تو وہ باوجود اس کے کہ وہ پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں پنجابی کی ٹونز کو ادا نہیں کر پاتا جس سے پکڑے جاتے تو یہ مثلا تو اس طرح میں کہوں گا کہ پہلے ہم ایک ماڈل بناتے ہیں کسی ایکسپیرینس پہ بیس کر کے ٹھیک ہے نا ایک تھیری بناتے ہیں پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ٹھیک ہے تو ایک تھیوری بنائی ایک ڈیٹیلڈ ماڈل ڈیولپ کیا اس ماڈل کی کچھ پرڈکشن ہوں گی ان پرڈکشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایکسپیریمنٹس بنائے اور ان ایکسپیریمنٹس کو ہم یوزلی ہیومن بینگس پہ کرتے ہیں اور یہ بڑے سمپل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے ہاں سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ کا بہت زیادہ رواج تو ہر چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے ریلائبل ہے فلاں ہے ڈھینگ ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کوگنیٹو سائیکولوجی کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان کا ڈیزائن جو ہے they are not like psychological test we do test or prediction we do test or models we don't do psychological testing تو اس لیے ہمارے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیں ان کی ویلیڈیٹی ریلائبلٹی وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی پھر ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کوگنیٹو سائیکولوجی میں جو دوسری فیلڈز میں نہیں ہوتی اور وہ ہے کمپیوٹر سمولیشن یعنی ایک تو پہلے ہم نے کیا کہ جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماڈل بنایا ایک آئیڈیا پیش کیا اس کے اوپر تھیوری بنائی اس تھیوری کی کچھ پرڈکشنز ہیں ان پرڈکشنز کو ہم نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ٹیسٹ کیا اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے کمپیوٹر سیمولیشن میں کر کے دیکھا یعنی وہی چیز ہم نے جب کمپیوٹر سے کروائی تو کمپیوٹر نے کیا کیا اب اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے میں نے آپ کو لینگویج کی جب بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جناب ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے مومی فیٹس یعنی فٹ کی جمع جو ہے وہ فیٹس بتاتا بعض بچے جو ہیں وہ فٹ کی جمع فٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے نے وہ جو رول ہے کہ کسی چیز کے آگے ایس لگا دو تو وہ پلورل بن جاتا ہے تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں فٹس نہیں ہوتا فیٹ ہوتا ہے تو وہ فیٹ کے آگے بھی ایس لگا لیتا تو انہوں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر میں بہت ساری جو ہیں لینگویج سملیرٹیز چھوٹے بچے سے ڈالی اور اسی طرح کمپیوٹر کو سکھایا تو جب کمپیوٹر کو سکھایا تو کمپیوٹر سیمولیشن میں بھی فٹس اور فیٹس ٹائپ ایررز ہوئی تو کمپیوٹر نے بھی انسان کی طرح کی ایررز کی جب اسے اسی طرح کی لینگویج ان پٹ ملی جو بچے کو پیرنٹ سے ملتی ہیں so this is a clear example how in cognitive psychology we not only use human beings for experimentation we also use computer simulation پھر ایک اور ایریا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بیسک بات یہی ہے کہ جناب مشینوں کو سوچنے اور سمجھنے کا عمل سکھایا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایسی مشین بناتے ہیں جو انسان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے اب اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں ایک طرف کمپیوٹر سے ہوئی دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی ہمیں بہت سی نئی چیزیں سکھاتی ہے انسان کے بعد and then what do we do we examine these results experiment سے جو ہمیں ریزلٹس ملے کمپیوٹر سیمولیشن سے ہمیں جو ریزلٹ ملے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہم نے سبق سیکھے ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اب اسکیماز کی مثال ہے اسکیماز کی جب ہم نے بات کی تھی تو ایک طرف تو سائیکولوجسٹ سوچ رہے تھے کہ یار یہ پروٹوٹائپ اور ایگزامپلار سے کام نہیں بن رہا ایک کانسیپٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے بہت پیچیدہ چیز ہوتی ہے اسی وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے تھے وہ کہنے لگے جی ہمیں چھوٹی چھوٹی بٹس آف انفارمیشن جو ہیں ان کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں میگا اسٹرکچر چاہیے نالج کے جو ہم کمپیوٹر میں پروگرام کر سکیں تاکہ وہ پھر اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اچھی طرح سے اسے یوز کر سکے تو اسکیما کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں نے اور کوگنیٹو سائیکالوجی والوں نے ڈیولپ کیا اور ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے سیکھا پھر جو کمپیوٹر سیمولیشن کی گئیں ان میں یہ پتا چلا کہ جناب یہ تو اس طرح ہوتا ہے اس کے لیے میگا اسٹرکچر آف نالج چاہیے little tiny birds are not enough پھر ہم نے آپ کو شطرنج کی مثال دی کہ ایک شطرنج کھیلنے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے لاجیکل سیکوینس میں تو سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا اب یہ چال کرے گا تو میں یہ چال کروں گا پھر دوسرا یہ موو کرے گا تو میں اس موو سے اس کا جواب دوں گا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اس کی میموری میں بورڈ کی پکچرز امیجز موجود ہیں اور اس آئیڈیا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کو بھی چیس بورڈ کی پکچرز فیڈ ان کی گئی اس کی میموری میں تو جب کمپیوٹر کو چیس بورڈ کی پکچرز فیڈ کی گئی تو وہ بڑے اچھے لیول پہ کھیل سکتا تھا اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر جو ہے اسے آپ جتنی مرضی چیس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں اگر وہ پیٹرنز کو سٹور نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھے چیس پلیئر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا so we learn something about how we think when we playing chess we learn something about how the computer thinks when it's playing chess and they have to be similar for computer to perform really well تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ریزلٹس کو ایگزامن کرتے ہیں سیمولیشن کے ریزلٹس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریزلٹس کو اور کوگنیٹو کے ریزلٹس کو ان تینوں چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر ایک نیا ماڈل بناتے ہیں یعنی جو پہلے ماڈل بنا تھا وہ تو ہمارے ایکسپیرینس پہ بیس تھا پھر جب ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے کمپیوٹر کو سکھایا اور ان ساری انفارمیشن کو اکٹھا کیا تو پھر ہم نے اپنے ماڈل میں ترمیم کی so we theorize further and we develop further theories further models and then we test them تو یہ ہے ہماری انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ اچھا اب انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ جو ہے اس میں ایک اور شخص آپ کہہ لیں ایک اور پروفیشن کہہ لیں ایک اور اکیڈیمک ڈسپلن کہہ لیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ ہے فلاسفر فلاسفر جو ہے فلاسفی کا مطلب ہوتا ہے لو آف ٹروتھ اور لو آف ٹروتھ جو ہے لو آف نالج جو ہے وہ اس چیز پہ فلاسفر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے تو جس طرح کوگنیٹو سائیکالوجسٹ انسانی ذہن میں انٹرسٹیڈ ہے اسی طرح فلاسفر یا فلسفی جو ہے وہ بھی انسانی ذہن میں انٹرسٹیڈ ہے فلسفی اس چیز کو جاننے میں انٹرسٹیڈ ہے کہ نالج ہوتی کیا ہے نالج انسان کو کیسے آتی ہے خیال کہاں سے آتا ہے اور پھر انسان اسے کیسے استعمال کرتا ہم نے اس میں اس زمین میں آپ کو پلیٹو کی ایگزامپل دی تھی پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے کوئی بھی خیال وہ کہیں اور سے آتا ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پروڈکشن نہیں ہوتی کوئی بھی اوریجنل خیال جو ہمیں آتا ہے نیا خیال جو آتا ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے غالب جو ہے انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا تو ہم نے جب بات کی تھی انسپریشن کی کہ کس طرح یہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے میتھمیٹکلی بیٹھ کے اپنی تھیریز ڈیرائیو نہیں کی ہیں اوریجنل آئیڈیا جو ہے وہ ایک امیج کی صورت میں ایک خیال کی صورت میں خود بخود پیدا ہوتا اور اسی چیز کو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اچانک کوئی نیا خیال ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک انسپریشن ہے لیکن سائنٹیفکلی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے جو کچھ بھی ہماری تھیریز ہیں جو کچھ بھی ہمارے آئیڈیاز ہیں ان کو ٹیسٹ کریں تو پلیٹو جو فلسفی تھے افلاطون جنہیں کہتے ہیں انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب کوئی بھی آئیڈیاز جو ہیں وہ غیب سے ہمیں آتے ہیں اور پھر ان آئیڈیاز کو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں پروجیکٹ کرتے ہیں اس طرح جیسے کہ ایک کیمرا جو ہے سنیما کا وہ اسکرین کے اوپر فلم پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ہم ان آئیڈیاز کو اپنے ذہن کی اسکرین پہ پروجیکٹ کرتے ہیں اب مزے کی بات آپ نے دیکھی کہ ہم کوسٹلین کی ریسرچ سے آلریڈی یہ شو کر چکے ہیں کہ غالباً ہمارے ذہن میں ایک اسکرین موجود ہے ذہن میں کہہ رہا ہوں دماغ میں نہیں کوئی فزیکل اسکرین نہیں ہے سافٹ ویئر لیول پہ ایک اسکرین ہے جس پہ ہم امیجز پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ امیجز پروجیکٹ جو ہم کرتے ہیں ان کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں ان کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کا جو سائز ہے ان کا جو کلر ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹرمن ہوتی ہیں in the mind at the software level تو فلسفی کا انٹرسٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس میں بہت گہرا انٹرسٹ کیونکہ اس کے مقابل میں ارسٹوٹل کی یا رستو کی پوزیشن ہے کہ جناب یہ مضامین غیب سے ہمارے خیال میں نہیں آ رہے یہ باہر کی دنیا سے آ رہے تو جو کچھ بھی ہمارے ماحول میں ہے بقول رستو کے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اور وہ اسی فارم میں آتا ہے جس میں وہ کہ اصل میں ہے اب ہم نے دیکھا ہے through our experience and other things کہ ریالٹی کی ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تو رستو کا یہ بنیادی خیال جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جا چکا مثلا ستر لاکھ کلرز ہیں لیکن ہم سات یا زیادہ سے زیادہ ستر کلرز کی بات کر سکتے ہیں ستر لاکھ کی نہیں ہمارا ذہن جو ہے وہ ہماری ریالٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اسے کنسٹرکٹ کرتا ہے جیسے پیاجے نے کہا تھا کہ بچہ اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنا ماحول خود کریٹ کرتا ہے اپنے ذہن میں اس کی ریپرزینٹیشن کریٹ کرتا ہے a child constructs own reality اور اسی لیے ہم نے سے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جناب جب بچوں کو سائنس سکھا رہے ہوں تو انہیں جواب مت رٹائیے انہیں سوالوں کے جواب خود تلاش کرنے کے مواقع فراہم کیجیے اسی طرح میتھس میں ریاضی میں جب بچہ سوال حل کرنا سیکھتا ہے پرابلمس کرتا ہے ورڈ پرابلمس کرتا ہے تو اسے جواب مت رٹائیے اسے بلیک بورڈ پہ پرابلم سالو کر کے مت دیجیے اسے انکریج کیجیے کہ وہ خود سوال حل کرے کیوں کہ ہم اپنی ریالٹی خود بناتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹو اور ارسٹوٹل کے جو آئیڈیاز میں ایک مڈل اپروچ ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ جناب پیورلی سارا کچھ جو ہے گورکھ دھندا ایک الوژن ہے ایک مایا جال ہے اور ہم اپنے ذہن میں سے بس امیجز پروجیکٹ کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں نہ ارستو کی پوزیشن ہے کہ جو کچھ ہے ایکزیکٹلی ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے اور ویسی ہی آوازیں آ رہی ایسا بھی نہیں ہمارا ذہن اور ماحول انٹریکٹ کرتا ہے تو فلاسفر جو ہے ماڈرن فلاسفر جو ہے وہ نالج اسٹرکچر میں اور نالج ریپرزینٹیشن میں اتنا ہی انٹرسٹیڈ ہے جتنا کہ کوگنیٹو سائیکولوجسٹ ٹھیک ہے اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ ان پینتالیس لیکچرز میں میں نے آپ کو کوگنیٹو سائیکولوجی کا ایک ایسا اوور ویو دیا ہے کہ شاید آپ کے دل میں بھی خواہش ہو کہ سبجیکٹ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے اس میں مزید ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے جیسا میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ لینگویج کے حوالے سے ہمارے یہاں تو کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے خاص طور پہ سائیکولوجی آف لینگویج کے اعتبار سے ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوا انگلش کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں فرینچ کے بارے میں فرانسیسیوں نے بہت کام کیا اسی طرح سویڈش نوویجن ڈچ جرمن ان لینگویجز میں کافی کام ہوا لیکن ہمارے لوگوں نے ہمارے سائیکالوجسٹ نے اس ایریا میں کوئی زیادہ کام نہیں کیا I hope that some of you will take up this challenge learn it further اور آگے جیسے میں نے کہا کوگنیٹو سائیکولوجی کے جو بہت سے حصے ہیں ان پہ الگ الگ کورسز پڑھائے جاتے ہیں میں نے خود اینڈ پرسپشن پہ ایڈوانس کورس پڑھایا اسی طرح سائیکو لنگوسٹکس پہ کورس ڈیولپ کیا اور پڑھایا اسی طرح لینگویج ڈیولپمنٹ میں اسپیشلسٹ کورس اٹینڈ بھی کیا اور اس کے لیے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مزید کام بھی کیا تو یہ جو مختلف ایریاز ہیں sensation and perception memory and learning language and thought and child psychology developmental psychology یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک بذات خود ایک بہت واسٹ ایریا ہے جس میں several courses can be taught so my hope is just اپنی ویلسٹ دیر از نو یونیورسٹی و there is not one at least one course in cognitive psychology اکثر یونیورسٹیز میں بی اے لیول پہ یا آنرز لیول پہ تین چار کورسز کم از کم ہوتے ہیں جو کوگنیٹو سائیکالوجی کے مختلف ایریاز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے ان میں اینیمل پرسپشن بھی پڑھتے ہیں ہیومن پرسپشن بھی پڑھتے ہیں development of different skills and abilities بھی پڑھتے ہیں لینگویج کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ مزید ریسرچ ہوتی so my hope is that you will take an interest in this area I hope you have found this course interesting stimulating and informative ابھی ڈیو فیئر ویل خدا حافظ